نحمده نحمدو على رسوله الكريم اما بعد امہ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدری و لي عمری واحلل عقدة من لساني کولی قولي یسر يسر ولا توسر وتمم بالخير دوسرے پارے کا رکو نمبر آٹھ ہے آیت نمبر 189 سے 196 تک رکو نمبر ایٹ آیت number one eighty nine two one ninety six رکو نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سو ننانوے سے ایک سو چھیانوے تک سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیات کا سلون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل اہل نئے چاندوں کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہی یا تو یہ وقت مقرر کرنا ہے دوسرے لفظوں میں ایک اور طرح سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کل آپ کہہ دیجئے ہی یا تو وہ اوقات کے پیمانے ہیں یعنی وقت کو ناپنے کے آلے ہیں لنسی لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے ولیس البرو اور نہیں ہے نیکی بی ان یہ کہ طلب یوتا تم آؤ گھروں میں من ظہوری ان کی پشتوں سے ولاکن برا اور لیکن نیکی من اتقا جو اللہ کا خوف رکھے و تلبیوتا اور آؤ گھروں کو من ابوا ان کے دروازوں سے و اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ وقات لوفی سبیلّاہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اللہ ان لوگ یقاتلونکم جو جنگ کرتے ہیں تم سے ولا تعتدو اور نہ تم زیادتی کرو ان اللہ بے شک اللہ لا يحب ال نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو وقت طلوع ہوں جہاں بھی تم پاؤ ان کو و ہوں اور تم نکال دو ان کو من حیثو جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو والفتنتو اور فتنہ اشدو زیادہ شدید ہے من القتل قتل سے ولا تو اور نہ تم جنگ کرو ان سے ان دل مسجد الحرام مسجدِ حرام کے قریب حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے فی ہی اس میں فَإِن ان پھر اگر وہ جنگ کریں تم سے فَقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو ان کو کزا یہی ہے جزاء الکافرین سزا کافروں کی فَإِنِ انتہو پھر اگر وہ باز آ جائیں انََ اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے مہربان ہے وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ فتنہ نہ رہے فتنہ و یقون دینوں اور ہو جائے دین اللہ کے لیے و ان انتہاؤ پھر اگر یہ باز آ جائیں فلا ادوانہ تو نہیں کوئی زیادتی اللہ الظالمین مگر ظالموں پر الشہر الحرام ماہ حرام بشہر الحرام بدلہ ہے ماہ حرام کا و اور تمام حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے فمن تدا پھر جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر بتک اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے فمن اعتدا تدا پھر جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر فاتدو تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر بھی مثلی اسی کی معتدہ جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر وتک اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے والم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ متقین ساتھ ہے اللہ کا خوف رکھنے والوں کے انفقو اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ولا تلقو اور نہ تم ڈالو بی اے دی کم اپنے ہاتھوں کو علت تہلو کا ہلاکت کی طرف و احسنو اور احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے و عتم الحجہ اور پورا کرو حج والعمرہ اور عمرہ للہ ہی اللہ کے لیے ان پھر اگر اخسر تم تم روکے جاؤ فمس تیسرا پھر جو کچھ میسر ہو من الحجی قربانی میں سے ولا تحلیکو اور نہ تم منڈواؤ شیو کرو رو سکم اپنے سر کو حتی یہاں تک کہ یبلغ الحج پہنچ جائے قربانی محل لہو اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پمن پھر جو کوئی کا نہ ہو من کم تم میں سے مریدن مریض او یا بھی ازن اس کو تکلیف ہو مر رأسی ہی اس کے سر میں تو فدیے کے طور پر من سیام روزے رکھے او صدقتن یا صدقہ دے او نسک یا قربانی کرے و پھر جب امن تم امن نصیب ہو تمہیں فمن تمتتا تو جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرہ کرنے کا الحجی حج کے ساتھ فمس تیسرا تو جو میسر ہو من الحجی قربانی میں سے فمل لم یجد پھر جو نہ پائے فسیام ہو تو روزے رکھے سلاستی ایام تین دن فی الحجی حج میں وصب عطن اور سات ازار تم جب واپس آ جاؤ تم دل کا اشرتن یہ دس ہیں کاملہ مکمل ظالی کا یہ لیمن اس کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو اہل گھر اس کا حاضری قریب المسجد الحرام مسجد حرام کے وطق اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے والموں اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے بس جی थोड़ा लंबा है आज का रुकू आयतें तो थोड़ी हैं लेकिन थोड़ी लंबी आयतें हैं अब हम तिलावत सुनेंगे يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وان وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه